چلے ان کو مزہ لینے دیتے بھائی آپ اب میں کیا کہوں ظاہر میں نے تو کڑوی کڑوی باتیں کرنی ہے آپ سے اور شاید آپ کی دلچسپی کی بھی نہ ہو لیکن ان شاء اللہ آپ کو کچھ میرا گمان یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم سلاۃ و یا علیکم اللہ اللہ تبارک و و تعالی کا بے پایا فضل احسان کہ اس نے ہمیں انسان مسلمان امت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ بنایا اور وطن عزیز پاکستان کا فرمایا ہماری تاریخ بہت پرانی ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک جب اللہ تعالی نے تخلیق فرمایا تب سے ہماری تعریف شروع ہوتی ہے کیونکہ وہ ہمارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اول خلق ہیں آپ کی نورانیت کو آپ کے نور کو اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ سراد السلام کو پیدا فرمایا تو ان کی کچھ کے اثر میں بعد ان کی ان کے ماتھے میں اور اس کے بعد ان کے انگوٹھوں میں ظاہر فرمایا جد اعلی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عالم علیہ السلام السلام دنیا سلسلہ چلتا رہا ابتدا نش تھی دنیا میں انسان کی آمد تھی حابیل و قابل کا معاملہ ہوا قابل نے قتل کیا حابیل قتل ہوئے شیر علیہ السلام کو لائے خوشی خلائے السلام کو خوشی لائے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے دیگر انبیاء حضرت عیسیٰ علیہ عئیسال السلام تک کے سلسلہ جا پہنچا اور لگ بھگ کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیا کا سلسلہ ہوا اس دوران خیر و شر کے کئی مارکے ہوئے جنگیں ہوئیں تحریکیں چلیں انقلاب آئے معاملات ہوتے رہے بالآخر سبقت المکرمہ میں آفتاب رسالت طلوع ہوا رسالت کہ جو قیامت چمکتا رہے گا وہ آپ رسالت کہ جس کی آمد کے لیے یہ تمام کائنات خلق کی گئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے خلفائے راشدین کا سلسلہ ہوا آپ کے وصال کے بعد بادشاہت آئی دور خلافت گزرا اموی دور ملکیت گزرا اس کے بعد عباسی دور ملکیت آیا پھر بڑے صغیر پاکوں میں خصوصیت مغلوں نے حکومت اور لگ بھگ ہزار سال کا یہ سلسلہ مختلف رہا اور جب بات کے مسلمان بہت ہی عیش کوشی میں پڑ گئے ایش پرستی میں مبتلا ہو گئے تو بالآخر عیسائی مشنری نے اپنا کام کیا اور مسلمانوں کو انہی کے ملک میں انہی کی سلطنت میں اپنا غلام بنا لیا تحریک آزادی کے آزادی مسلمان بنیادی طور پہ ایک خوددار قوم ہے اور مسلمان اپنی بنیاد کے اعتبار سے اپنی اصل کے اعتبار سے ایک با مقصد قوم ہے جس کا مقصد اصلی مقصد حقیقی اللہ تعالی کو راضی کرنا ہے اور اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالی کی رضا اور اللہ تعالی کی خوشنودی میں گزارنے کی کوشش کرنا ہے زندگی کا حصول جیسی بندگی اللہ اور اس کے حبیب چاہتے ہیں ویسی بندگی کا حصول اس کے مقاصد عالیہ میں سے ہے اللہ تبارک و تعالی کی کا مقصد حقیقی ہے تمام مقاصد ہیں اور مسلمان نظریاتی انسان ہوتا ہے جو اس دنیا اور اس دنیا کے فلسفے کو اچھی طرح سمجھتا ہے وہ جانتا ہے کہ یہاں رہ کر اگر وہاں کے لیے کام کیا جائے تو ہی کامیابی ہے یہاں رہ کر وہاں کو بھلانا سب سے بڑی بیوقوفی ہو سکتی ہے باہر کی جب مسلمانوں سے انگریزوں نے اس عیسائیوں نے انہیں ایش پرستی میں مبتلا کر کے ان کی سلطنت کھیلی انہیں اپنا غلام بنایا اور مسلمانوں کی دینی حمیت کو للکارا ان کی دینی غیرت کو للکارا تو مسلمان آزادی کی تحریک لیے آگے بڑھے اب خصوصیت کے ساتھ ہم تحریک پاکستان کے حوالے سے کچھ بات کریں گے اور اس میں بھی خصوصیت کے ساتھ علماء اہل سنت مجمعات کا کردار انشاءاللہ اور یہ ثابت اور یہ بتانے کی آپ کو کوشش کی جائے گی کہ در اصل پاکستان علماء اہل سنت ہی ہیں مسلمانوں کی بنیادی خواہش یہ تھی کہ ہندوستان میں چونکہ ہندو بھی مسلمانوں کے خلاف ہیں اور اندرون خانہ مسلمانوں کی مخالفت پر تلے ہوئے ہیں اور ایسے ہی عیسائیوں کا معاملہ ہے اور یہ دونوں قوتیں مل کر مسلمان کو مسلسل دبانے کی کوشش میں ہے اور مسلمانوں کی دینی حمیت اور دینی غیرت کو لڑکارنے پر تلے ہوئے ہیں جس میں ابتدائی دشمن جو مسلمانوں کو نظر آیا وہ یقیناً عیسائی تھے اور پھر جو ان کے اندر کے دشمن تھے وہ یہودی اور معافی چاہتا ہوں وہ ہندو تھے مسلمانوں کی شدید ترین خواہش یہ تھی غیر منقسم ہندوستان کے مسلمانوں کی شدید ترین خواہش تھی کہ ایسی آزاد مملکت خدا داد کا قیام عمل میں لایا جائے جس میں وہ اپنے عقائد غور رکھیے گا گفتگو پر عقائد اور اپنے نظریات کے مطابق حکومت بنائے اپنے نظریات کے مطابق اپنی زندگی گزارے قوم ہے اور جس کا یہاں رہنا بھی وہاں کے لیے ہے مسلمان یہ چاہتے تھے کہ ان کا اپنا سیاسی طریقہ جو ہو اور وہ اسلامی ہو اسلامی حکومت ہو ہر شخص کو انصاف ملے اور لوگ کھل کر عبادات کر سکیں شاعر اسلام پر عمل کر سکیں اسلامی اصولوں پر عمل کر سکے اور ہماری آنے والی نسلیں اس پہ بھی غور رکھیے خصوصیت کے ساتھ ہماری آنے والی نسلیں ہندو عیسائی یہودی غرض یہ کہ ہر طرح کے کفار کی تہذیب و ثقافت اور ان کی غلامی کی تباہ کاری سے بچ جائیں یہ بنیادی مقاصد تھے اور ظاہر ہے یہ سارے کے سارے مقاصد اسی صورت میں حاصل ہو سکتے تھے کہ جب اس مملکت میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نافذ کیا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ واحد منشور ہے وہ واحد قانون ہے کہ جو کسی بھی انسان کے لیے نہ صرف یہ کہ قابل عمل بلکہ اس کی زندگی کے لیے آسان ترین بھی ہے اور فائدہ مند ترین بھی ہے باہر کیا حالات بہت بگڑ چکے تھے تحریک پاکستان کے اگر آغاز کی آپ بات کریں تو آپ کو یہ سن کر اور جان کر بہت خوشی ہوگی کہ سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلی شخصیت ہے کہ جنہوں نے پاکستان کا تصور پیش فرمایا دو قومی نظریہ پیش کیا کس طرح سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیکھا کہ ہندو مسلمانوں میں گھسے چلے جا رہے ہیں اور معاذ اللہ ان کی آپس میں شادیاں تک ہو رہی ہیں اور مسلمانوں نے دیابنا کی باتیں سن سن کر گائے کی قربانی بھی چھوڑ دی ہے اور اس میں ظاہر میرا مقصد یہی ہے کہ ہندو کو تکلیف نہ ہو تو ایسے نازک ترین مرحلے میں اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو قومی نظریہ پیش کیا اعلی حضرت نے سنی کانفرنس میں فرمایا میں بھی آپ کو تاریخ میں انشاءاللہ عرض کروں گا اعلی حضرت نے سنی کانفرنس میں یہ فرمایا کہ ہندو الگ قوم ہے اور مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے اور ہمارے آقا علی السلاط السلام کا فرمان ہے کہ کفر ایک ملت ہے الکفر ملت واحدہ کفر ایک ملت ہے یعنی کفر برطانیہ کو ہو تو بھی کفر ہے اور اگر امریکہ کا ہو تو بھی کفر ہے اور اگر ہندوستان کا ہو یعنی ہندو ہے یہ بھی کفر ہے مسلمانوں میں الفاظ آپ کو اعلیٰ کے سناتا ہوں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مسلمانوں تو یہ سمجھے کہ ہم نے ہندو ہندوستان کے کافروں سے سلا کر کے لندن کے کفر کو بھگا دیا ہے اور ہندو تم حکومت دے دیں گے نہیں نہیں گاندھی اور اس کی لوبی یہی چاہتی ہے کہ مسلمانوں کو ساتھ ملا کر انگریزوں کو بھگا دیا جائے اور اکثریت میں چونکہ ہندو ہے یہ تمام ہندو سیاست پر چھا جائیں گے اور اس طرح ہندوستان پاکستان پر ہماری حکومت ہوگی اور مسلمانوں کو دوبارہ کچل دیا جائے گا آج یقین رکھیے میں آپ کو ہوں کہ ابتدائی طور پر مولانا محمد علی جوہر صاحب مولانا شوکت علی جوہر صاحب اور دیگر بعض ہمارے رہنما بھی اس شیطانی پالیسی ہندو نے اپنا تھی اسے نہیں بھاگ پائے تھے ہاں یہ حضرات مخلص تھے مخلص رہنما تھے مسلمانوں کے اور ان کا نظریہ بھی ٹھیک تھا اور یہ بھی یہی چاہتے تھے کہ ہمیں آزادی ملنی چاہیے خصوصیت کے ساتھ حضرت مولانا محمد علی جوہر صاحب نے جب بدل بریلی میں حاضر ہوئے اعلی حضرت کی بارگاہ میں اور ملاقات کی اعلی حضرت سے تو اعلی حضرت نے ان سے فرما دیا کہ مولانا آپ کی سیاست میں اور ہماری سیاست میں بڑا فرق ہے ہماری سیاست کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا جائے صرف مسلم مقام پہ جمع کیا جائے اور آپ کی سیاست یہ ہے کہ ہندو اور مسلمان دونوں جمع ہو جائیں چنانچہ جب بنیاد میں اختلاف ہے تو ہماری اور آپ کی نہیں بنے گی یہ اعلیٰ حضرت نے اپنی سوچ کا اظہار فرمایا کہ وہ صرف اور صرف مسلمانوں کے ساتھ دوستی گانٹ لی جائے دوستی گاڑ لی جائے دوستی بنا لی جائے اعلی حضرت نے مولانا محمد علی جوہر سے کہا کہ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں اتحاد ہو جائے تو سب سے پہلے یعنی اگر آپ صرف مسلمانوں کو جمع کریں گے تو سب سے پہلے ہماری طرف سے پچاس روپے لیجیے بہت بڑی رقم تھی اس وقت یہ اور مسلمانوں کو ایک جگہ جمع کیجیے آپ یقین رکھیے یہ اٹھارہ سو ستانوے کی بات ہے اٹھارہ سو ستانوے اٹھارہ سو ستانوے میں اعلی حضرت نے یہ نظریہ پیش کیا دو قومی نظریہ کہ مسلمان الگ اور ہندو الگ آپ کے پتاوا بھی ہیں اس مفکر پاکستان ڈاکٹر اقبال صاحب نے انیس سو تیس کے اجلاس میں یہ نقشہ پیش کیا جو لگ بھگ تینتیس سال پہلے اعلی حضرت پیش کر چکے تھے وہ دو قومی نظریہ جو اعلی حضرت اٹھارہ سو ستانوے میں پیش کر چکی وہ ڈاکٹر اقبال پاکستان نے یہ تو دو قومی نظریے کے حوالے سے بات تھی دو قومی نظریہ جو ہے وہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش کیا اب ذرا یہ بھی سن لیجیے کہ تحریک پاکستان میں خصوصیت کے ساتھ ہمارے علماء اہل سنت نے کس انداز میں کردار ادا کیا اور انہیں کی کاوشیں تھیں کہ جس سے ممبئی خدا پاکستان وطن عزیز ہمیں حاصل ہوا مسلمانوں نے اس تحریک کا آغاز کیا جی حضرت کس کی آواز آ رہی ہے میں معافی چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ تو میں بس آپ سے باتیں کر رہا ہوں آپ لوگوں سے آپ کو کوئی اور آواز بھی آ رہی ہے بیک گراؤنڈ میں اللہ صلی محمد علی محمد میری آواز ٹھیک آ رہی ہے بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے کس چیز کی آ رہی ہے میں اللہ اکبر مجھے حیرت ہو رہی ہے کس چیز کی آواز ہے ارے ذرا آپ ایم میں لکھیں کس چیز کی آواز ہے صرف آپ کو آ رہی ہے اور بھائی آپ کو صرف میری آواز آ رہی ہے کچھ اور آوازیں بھی آ رہی ہیں آپ کو جی بھائی کھٹ کھٹ کی آواز تو وہ اس لیے آ رہی ہے نا کیونکہ وہ میں کیا کہتا ہوں اس کو ہارن تو اس لیے سنا نا آپ نے کیونکہ کسی نے مجھے بز مارا تھا کی بورڈ میں ہاں وہ ظاہر ہے میں آپ کی باتیں سنتا ہوں یا آپ سے ریلیٹ ہوتا ہوں تو اس میں آواز آ رہی ہے خیر میں معافی چاہتا ہوں کوشش کروں گا کہ اب آپ کو کم سے کم آواز آئے تو پہلی اور بنیادی بات تو آپ نے یہ سمجھ لی میرے بھائی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے دو قومی نظریہ پیش کیا اٹھارہ سو ستانوے میں یاد رکھیے گا اور مفکر پاکستان ڈاکٹر اقبال صاحب نے انیس سو تیس میں یہ نظریہ پیش کیا تھا باہر کے مسلمانوں نے اس تحریک کا آغاز کیا مسلم لیگ کے نام سے تحریک اٹھی جس کے قائد متفقہ طور پر ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح قرار پائے اور مسلم لیگ کے نام سے جو تحریک اٹھی یہ ایسی تحریک تھی جس نے انگریزوں کی بنیاد ہلا دی جس کو کہتے ہیں چولہے ہلا دی بچہ بچہ مسلمانوں کا میدان میں آ گیا میدان عمل میں آ گیا بوڑھا جوان بچہ عورتیں سب اسلام کے لیے پاکستان کے لیے آگے آ گئے اور سب کی زبانوں پر یہی نعرہ گونج رہا تھا کہ لے کے رہیں گے پاکستان بٹ کے گا گا رہے ہندوستان لے کے رہیں گے پاکستان بٹ کے رہے گا ہندوستان بٹوارے کی بات ہوئی اور اب میں کچھ نام آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا وہ علماء اہل سنت کی جنہوں نے اس تحریک میں کے ساتھ بہت آگے بڑھ چل کر اور قائدانہ طور پر ساتھ بھی دیا اور وہ شامل بھی رہے اس کے اندر اور انہیں کی کوششیں اور کاوشیں تھیں جن کے نتیجے میں خداداد وطن عزیز پاکستان کا قیام عمل میں آ سکا نمبر ایک جو بنیادی قائدین میں سے تھے وہ تھے حجرت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب حضور مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان صاحب صدر الفاظ المفتی نعیم الدین مراد آبادی انہوں نے تو بہت کام کیا اور ابھی میں آپ کو ان کے کارنامے بھی عرض کروں گا انشاءاللہ کہ پاکستان کے حصول میں انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ آگے بڑھ کر اور تقاریر کے ذریعے اور جناب مسلمانوں کے اندر تحریک پیدا کرنے کے حوالے سے انقلابی کیفیتیں اجاگر کرنے کے حوالے سے انہوں نے کیا کیا کردار ادا کیا اور پھر ان سے بھی بڑھ کر حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب اللہ ہو یہ تو بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور انہوں نے تو پیر جماعت علی شاہ صاحب کا تو بہت کردار ہے اور ابھی انشاءاللہ میں آپ کو اس کا بھی عرض کرتا ہوں پھر مفتی امجد علی اعظمی صدر الشہین کا بھی بہت کردار رہا محدث اعظم ہند سید محمد اشرف دیقی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ایک اور نام جو قیام پاکستان کے حصول کی کوششوں کے حوالے سے بہت بلند نام ہے وہ ہے علامہ عبد الحامد بدایونی کا اور جناب ان کے ساتھ سید عالیہ رسول علی خان یہ سجادہ نشین گزرے ہیں اجمیر شریف کے اس کے علاوہ الشد میں ان کا مزار ہے علامہ پیر امین الحسن شریف والے صبح سرحد میں یہ گزرے ہیں انہوں نے بھی بڑا پیر خواجہ یہ سیال شریف کے نشین ہیں علامہ عبدالسلام جبل پوری علامہ برہان الدین جبل پوری مفتی سید غلام معین الدین نعیمی کاکا خیل مراد آبادی اور علامہ مولانا شائستہ گل صاحب اور علامہ الحاج مصطفیٰ علی خان مدنی میسوری علامہ ابو الحسنات سید محمد احمد قادری علامہ مولانا ابو البرکات سید احمد قادر علامہ غلام محمد ترنم امرت سری حضرت پیر بوٹے شاہ صاحب سبحان اللہ اور ماشاء اللہ ان کے تو مزار پہ آج حاضری بھی ہوئی الحمد للہ علامہ مفتی محمد عمر نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو جامعہ نعیمیہ کے بانی بھی ہیں اور ماشاء اللہ مفتی منیب الرحمان غلام رسول سعیدی صاحب اور نہ جانے کتنے بڑے بڑے بزرگوں کے اساتذہ میں سے ہیں ان کے استاد ہیں صاحبزادہ حسین علی پوری صاحب صاحبزادہ محمود شاہ گجراتی علیہ رحمٰ یمیر ملت کے شہزادے ہیں تو یہ بزرگ تھے پچیس نام میں نے آپ کو پیش پیش کیے جنہوں نے تحریک پاکستان میں کردار ادا کیا اب تاریخی حقائق کچھ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ سن انیس سو چھتیس کی بات ہے کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کی تکیا اور یہ نعرہ لگا دیا کیونکہ اب دو قومی نظریہ واضح ہو چکا تھا جو اٹھارہ سو ستانوے میں اعلی حضرت نے بات بتائی تھی وہ سب کی سمجھ آ چکی تھی تو وہ سمجھ گئے تھے کہ ہندو اور مسلمان یہ دو الگ الگ قومیں ہیں ہمیں نظریے کی اساس کو سمجھ لیا تھا اور وہ جان چکے تھے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کو الگ الگ ہی رہنا ہے جب یہ آواز بلند ہوئی تو بر صغیر میں آپ یقین کریں آپ کو سن کر بڑی حیرت اور خوشی ہوگی کہ سب سے پہلے امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے قائد اعظم کو اپنے مکمل اور بھرپور تعاون کا یقین دلایا تھا انیس سو چھتیس میں جب مسلم لیگ کی سمجھ میں دو قومی نظریہ آ گیا تو سب سے پہلے پیر جماعت علی شاہ صاحب نے تعاون کا یقین دلایا اور اس وقت پیر جماعت علی شاہ محبت بھرا اور حوصلہ افزا خط تبرکات کے ساتھ قائد اعظم کے بمبئی کے ایڈریس پر روانہ فرمایا اور یہ خط آپ کو تاریخ کی کتابوں میں مل جائے گا میں آپ کو اس کے حوالے بھی پیش کر دوں گا آپ فرماتے ہیں کہ قوم نے مجھے امیر ملت مقرر کیا ہے اور پاکستان کے لیے جو کوشش آپ کر رہے ہیں وہ میرا کام تھا دیکھیں لفظ پاکستان آ رہا ہے انیس سو چھتیس میں اور تحسین اور داد تحسین دے رہے ہیں پیر جماعت علی شاہ صاحب اور کسے دے رہے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کو فرماتے ہیں کہ قوم نے مجھے امیر ملت مقرر کیا ہے اور پاکستان کے لیے جو کوشش آپ کر رہے ہیں وہ میرا کام تھا لیکن میں سو سال کے قریب عمر کا ضعیف اور ناتوا ہوں یہ بوجھ آپ پر آن پڑا ہے میں آپ کی مدد کرنا فرض تصور کرتا ہوں اور میرے متوسلین آپ کے معاون و مددگار رہیں گے آپ مطمئن رہیں سبحان اللہ یہ دیکھیں آپ اللہ اکبر کتنا محبت بھرا انداز ہے انیس سو چھتیس میں یہ بات پیر جماعت علی شاہ صاحب نے کہی یہ دورہ کرتا تھا انیس سو اکہتر کا پرچہ ہے ماہ اکتوبر کا انور الصوفیہ اس کے اندر مل جائے گی آپ کو انوار الصوفیہ اور تیسری کتاب ہے تحریک پاکستان میں سیال کوٹ کا کردار اس میں آپ کو یہ بات مل جائے گی یہ خط پھر جماعت علی شاہ صاحب کا آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ اچھا جی انیس سو سینتیس میں کانگریس کا ایک اجلاس ہوا تھا لکھنؤ میں کانگریس آپ جانتے ہیں کون تھی ہندوؤں کی یہ جماعت تھی ہندوؤں کی پارٹی تھی اور یہ بد مذہب ملا جو ہے وہ اس کانگریس میں شامل ہو گئے تھے اچھا جی تو انیس سو چھتیس کے اندر الحمد للہ رب العالمین اعلی حضرت کی بات جو ہے وہ انیس سو چھتیس تک سب سمجھ چکے تھے اور مسلم لیگ نے دو قومی نظریے کی اثاث کو مان لیا تھا اب انیس سو سینتیس میں کانگریس کا ایک اجلاس لکھنؤ میں ہوا جس میں ہندو قیادت نے ہندو پلان پیش کیا اس پلان کا بنیادی نظریہ یہ تھا کہ جو بھی بر صغیر غیر منقسم ہندوستان میں مسلمان رہتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے بس ہندوؤں کے غلام رہیں اور مقصد اس کا یہ تھا کہ مسلمانوں کو تھوڑا سا لالچ دے کر ان سے بڑے سے بڑا گنا کروایا جا سکے بڑے بڑے نامی گرامی بد مذہب مولوی ان کی مٹھی میں کلا بازی بھی کھا جایا کرتے تھے بڑے سے بڑا جرم کرنے کو تیار ہو جاتے تھے لیکن قائد اعظم ڈاکٹر اقبال علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ پیر جماعت علی شاہ صاحب ان سب بزرگوں نے ہندو قیادت کو برملا کہہ دیا کہ ہم باعزت اور مسادیانہ شرکت کے لیے تو تیار ہیں لیکن بر صغیر کا کوئی ایک مسلمان بھی کسی ہندو کے ماں تحت نہیں رہ سکتا اس لیے کیونکہ یہ زمین ارض ہند وہ جانتے تھے کہ ارض ہند سے مسلمانوں کی تمدن اور سیاسی قوت کا شیرازہ بکھر جانے کے بعد تقسیم بنگال کے موقع پر مسلمان سب سے پہلی شرارت جو ہندوؤں کی تھی اس کا شکار ہو چکے تھے اور تحریک خلافت میں جو کہ آپ جانتے ہیں لیکن یہ جو بد مذہب تھے بد مذہب ملا تھے یہ موہن داس کرم چند گاندھی یہ گاندھی کا پورا نام ہے کہ بے حودا تحریک میں مسلمانوں نے ہمارے سادہ لوگ مسلمان بھی ٹھوکر کھا چکے تھے لیکن بہرحال مسلمانوں کے حال آنکھوں اور گاندھی نے ان حالات کا بڑا مطالعہ کیا وہ بڑا مطلب تیز آدمی تھا اور اس نے متحدہ قومیت کا نعرہ بلند کیا جس سے مسلمانوں کے شعور کی ساری قوتیں مفلوج ہو گئیں اب گاندھی نے آگے کیا کیا تھا میں تھوڑے سے بیک گراؤنڈ میں جانا چاہوں گا کہ گاندھی نے ان پیشہ ور مولویوں کا بد مذہبوں کا ایک گروہ تیار کیا جس نے ہنا کرنے کی مضموم کوشش کی اس موقع پر جبکہ یہ بد مذہب کانگریسی ملا مسلمانوں کو برباد کرنے پر تلے ہوئے تھے آل انڈیا مسلم لیگ اور آل انڈیا سنی کانفرنس نے مسلمانوں کو ان دونوں دو جماعتوں نے یعنی ایک تو آل انڈیا مسلم لیگ اور آل انڈیا سنی کانفرنس نے مسلمانوں کو ایک سانحے سے بچا لیا یہ دو جماعتیں مل گئیں انہوں نے مسلمانوں کے بے حص اور مردہ دلوں میں زندگی کی لہر دوڑا دی گاندھی تلسم توڑ دیا اس سامری کو توڑ دیا متحدہ قومیت کا جو وہ نعرہ لگا رہا تھا اور جس سے وہ مسلمانوں کو برباد کرنا چاہتا چاہ رہا تھا اسے تار تار کر کے رکھ دیا مسلمانوں کو ان دونوں نے سنبھالا دیا اور بتایا کہ اگر تم کوئی ایمانی قوت کو پھر سے حاصل کرنا ہے قرآن کی طرف لوٹنا ہے تو اب اپنا بھولا ہوا سبق یاد کر لو اور ہر کافر سے جدا ہو جاؤ کیونکہ القف و ملت واحدہ سارے ایک ایسی ہیں تو انیس سو سینتیس کے اندر ان بزرگوں نے جو ہے وہ ماشاء اللہ سارے مسلمانوں کو ایک بار پھر اکٹھا کیا انیس سو انتالیس میں پاکستان کی آواز تو بلند ہو رہی تھی لیکن کوئی علمی صورت کوئی عملی صورت پریکٹیکل کچھ نہیں تھا فلسفیانہ اور منطقی بنیاد کو واضح اور معین شکل میں ابھی تک کوئی بھی پیش نہیں کر سکا تھا صرف باتیں کر رہے تھے سب کیونکہ اکثر ہمارے جو مسلمان بھائی اس دور میں ہوا کرتے تھے تو وہ تعلیم سے دور تھے تو وہ کوئی باقاعدہ پلان نہیں بنا پا رہے تھے اس وقت اس کڑے وقت میں جب کہ مسلمان مشکل ہونے کے باوجود بھی ذہنی خلفشار کا شکار تھے امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے اپنے مرید خاص پروفیسر ڈاکٹر سید ظفر الحسن جو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے استاد بھی تھے انہیں اس کام پہ لگا دیا اور انہوں نے اپنے شاگرد ڈاکٹر افضال حسین قادری سے مل کر ستمبر انیس سو انتالیس نائنٹین تھرٹی نائن میں ایک اسکیم جس میں چارٹ بھی تھا نقشہ بھی تھا پاکستان کا اور اس کا نام رکھا انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کا مسئلہ اور اس کا حل یہ پورے کا پورا تحریری شکل کے اندر ایک حکمت عملی سے بھرپور پریکٹیکل چارٹ پریکٹیکل نقشہ مسلم لیگ کی مجلس عاملہ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت بھی سنیوں کو حاصل ہوئی یہ اہل سنت ہی کا کام تھا کیونکہ مسلم لیگ نے بھی سنی تھے اور یہ نصاب یا نظام پیش کرنے والے بھی سنی تھے اور اسکیم کا نام جو ہے وہ علی گڑھ پاکستان اسکیم پڑ گیا اور اس نام سے یہ بہت مشہور بھی ہے آپ اس کی اگر گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ پروفیسر ڈاکٹر سید ظفر الحسن صاحب اور افضال حسین قادری صاحب نے لکھی تھی جو کہ علی گڑھ پاکستان اسکیم تھی انیس سو انتالیس ستمبر میں پیش کی گئی یہ اسکیم پورے بر صغیر میں ہر دل کی دھڑکن بن گئی ہر دل کی یہی آواز تھی چنانچہ تحریک پاکستان میں واقعی علی گڑھ میں جو مسلمان تھے جو سنی تھے انہوں نے بڑا کام کیا اسکیم کی تیاری کے سلسلے میں امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب کے مشورے پر ان حضرات کے درمیان مشاورت بھی ہوئی اور ڈاکٹر سید ظفر الحسن صاحب نے ڈاکٹر اقبال علامہ اقبال شاعر مشرق کے سے بھی کتابت اور خط کا سلسلہ رکھا اور آپس میں جو ہے وہ ان کی ڈسکشن بھی ہوتی رہی جو کہ آپ کو اگر آپ تاریخ کے اوراق کا مطالعہ فرمائیں تو ان کے خطوط بھی مل جائیں گے جس میں ظفر الحسن صاحب اور ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب شاعر مشرق کا بہائیوں و کالما رہا علی گڑھ پاکستان اسکیم جو کہ ان سنیوں نے لکھی اور ماشاءاللہ اس پاکستان کو قائم کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ ان کا کردار رہا آپ کو یہ مل جائے یہ کتاب ہے بہت مشہور رائٹر ہیں سید شریف الدین پیردادہ صاحب اور ان کی یہ کتاب انیس سو پینسٹھ میں چھپی ہے اس کا نام ہے پاکستان منزل بمنزل اور اس میں آپ دو سو اکتیس سے لے کر صفحہ نمبر دو سو اکتالیس تک کا مطالعہ فرمائیں تو آپ کو انشاءاللہ پاکستان کی یہ جو اسکیم تھی علی گڑھ اسکیم یہ اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا ایک انگریزی کتاب بھی ہے جس میں یہ تفصیلات موجود ہیں انڈیا ڈیوائڈڈ اور یہ ران پرشاد نے لکھی ہے لاہور سے شائع ہوئی ہے انیس سو چھہتر میں اس کے صفحہ نمبر ایک سو اکیاسی سے ایک سو چوراسی تک آپ کو یہ بات مل جائے گی اچھا جی اس کے علاوہ اگلی بات سنیے تیئیس ابھی انیس سو انتالیس میں آپ نے سن لیا نا کہ نقشہ بھی پاکستان کا مسلمانوں نے دیا سنیوں نے دیا بد مذہب تو کہیں تھے ہی نہیں بھائی تیئیس مارچ انیس سو چالیس کو لاہور میں منٹو پارک جسے اقبال پارک کہا جاتا ہے اور یہیں پر آج مینار پاکستان ہے یہاں آل انڈیا مسلم لیگ کا تاریخ ساز اجلاس ہوا تھا بہت مشہور ہے یہ ہم تیئیس مارچ کو وہ اس کی یاد بھی مناتے ہیں بالکل مناتے ہیں آپ کو پتا ہے اس اجلاس میں کون تھا اس میں کوئی بد مذہب نہیں تھا بھائی اس اجلاس میں علامہ عبد الحمید بدایونی رحمۃ اللہ علیہ تھے اور ان کے ساتھی علماء تھے تینوں نے علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا تو آپ ذرا جائیں اس کی تفصیلات پڑھیں تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں یہ درسی کتابیں جو بد مذہبوں نے اس میں بلا وجہ جو ہے وہ دشمن پاکستانوں کو ڈال دیا ہے پاکستان کے دشمنوں کو ڈال دیا ہے تو اس پر نہ جائیں اصل تاریخی حقائق کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے کہ واقعی پاکستان جو ہے وہ علماء اہل سنت کی کاوشوں کا نتیجہ ہے اگست انیس سو اکتالیس کے اندر لدھیانہ میں پاکستان کانفرنس ہوئی پاکستان کے نام سے پاکستان کانفرنس اس کی صدارت علامہ عبد الحمد بدایونی نے کی آپ نے بڑی پرجوش تقریر کی اور یہ تقاریر جو علامہ عبد الحامد بدایونی کی ہے جو تیئیس مارچ انیس سو چالیس کو ہوئی تھی مینار پاکستان کی جگہ پر اور انیس سو اکتالیس میں لدھیانہ میں ہوئی یہ تقریریں ساری آپ کو تحریری طور پر مل جائیں گی اور آگے بڑھیے انیس سو سینتالیس میں آئیے شب برات ظاہر مسلمان ہیں ساری راتیں سارے دن مناتے ہیں تو شب برات کے موقع پر امرتسر میں ہندوستان کا پنجاب ہے وہاں پر ایک بہت بڑا جلسہ ہوا جس میں پیر بوٹے شاہ صاحب غلام محمد ترنم صاحب نے شرکت کی اور ان بزرگوں نے اس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے علاقے کے مسلمانوں سے تین مرتبہ حلف لیا کہ ہم نیشنلسٹ اور کانگریسی ملاؤں کی پاکستان دشمن تحریک میں شامل نہیں ہوں گے تھوڑے ہی عرصے میں ہی تعالی ان کی جد و جہد کامیاب ہو گئی اور مشرقی پنجاب میں تمام جتنے بھی لوگ تھے وہ کانگریس سے قطع تعلق کر کے مسلم لیگ میں کانگریس چھائی ہوئی تھی خاص طور پہ مشرقی پنجاب امرتسر کی جانب اچھا جی ابھی آپ نے بات سنی پاکستان کے نقشے کی پاکستان کی اسکیم کی اب کچھ نکات بھی سنی ہے جو ہمارے بزرگوں نے دیے صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمتہ اللہ علیہ نے امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر گیارہ دفعات مقرر کی مرتب کی سن لیجئے کیا تھی الفاظ میں آپ کو سناتا ہوں اس کے جو آل انڈیا سنی کانفرنس کی تقریحات کے مطابق پاکستان سے وہ آزاد اسلامی حکومت مراد ہے جو ہندوستان کے اندر شریعت متحرہ اور کہی اصول کے مطابق قائم کی جائیں اس حکومت کا فرما بروا ایک سنی امیر ہوگا نمبر دو اس امیر کو مسلمان اہل سنت کی اکثریت منتخب کرے گی نمبر تین وہ امیر دیندار اور مرے منتخب کرے گا جماعت شورا کی تجاویز امیر کی منظوری کے بعد مکمل سمجھی جائیں گی جماعت شورا امیر کے ماتحت ہوگی امیر جماعت شورا کے مشورے سے ایک وزیر اعظم کا انتخاب کرے گا یہ وزیر جملہ داخلہ و خارجہ کے نظم اور نگرانی کا کفیل ہوگا وزیر اعظم محکمہ جات سلطنت کے لیے جدا جدا وزیر نامزد کر کے امیر سے منظوری حاصل کرے گا اور امیر کی منظوری کے بعد یہ وزرا اپنے اپنے محکمے کے کام ہاتھ میں لیں گے اور حسب ضرورت عہدیدار اور اس کے محکمے مقرر کریں گے نمبر دس محصولات یعنی ٹیکسز رہنمائی سے مقرر کیا جائے گا یعنی اس کے اندر کتنی پیاری باتیں دیکھ رہے ہیں کسی قسم کا ناجائز ٹیکس نہیں ہوگا جو مسلمانوں پر بوجھ ہو غیر مسلم رعایات کو معاہدہ بنایا جائے گا اور حکومت انہیں امن پہنچائے یعنی جو غیر مسلمان رہتے ہیں پاکستان میں تھوڑے بہت جو بھی ہیں تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ انہیں امن پہنچائے اور ان کی جان و مال کی حکومت خود ذمہ دار ہوگی جناب یہ آپ کو ایک کتاب ہے جہان امیر ملت اس میں مل جائے گی اور اس کے علاوہ یہ کتاب ہے اس کا نام ہے صدر الافاضل پروفیسر اشتیاق طالب کی ہے رضا اکیڈمی لاہور سے شائع ہوئی ہے اس میں بھی آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے یہ گیارہ نکات جو صدر الافاضل نے بیان فرمائے اچھا جی اب آل انڈیا سنی کانفرنس کیسے کیسے منعقد ہوئی کب کب ہوئی ان کی کیا ریٹس ہیں اور ان میں کون کون بزرگ شریک رہے ہیں اور ان میں کیا کیا باتیں ہوئی ہیں اس کا کچھ احوال مختصر لفظوں میں آپ کو بتاتا ہوں جناب انیس سو پچیس میں مراد آباد میں سنی کانفرنس ہوئی پاکستان کے حصول کے لیے صدارت امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے کی انیس سو پینتیس میں بیچ میں بھی کانفرنس ہوتی رہی لیکن میں بڑی بڑی کانفرنسیں جو ہوئی ہیں ان کا آپ سے تذکرہ کر رہا ہوں انیس سو پچیس میں ہوئی اور اس کے بعد انیس سو پینتیس میں بہت بڑی کانفرنس ہوئی سنی کانفرنس کے نام سے جس کی صدارت اسی طرح پیر جماعت علی شاہ صاحب نے ہی کی دو نومبر انیس سو پینتالیس کو پیر جماعت علی شاہ صاحب ہی کی صدارت میں ایک عظیم الشان سنی کانفرنس منعقد ہوئی امرتسر میں مشرقی پنجاب جس میں صدر الفاظ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بہت دھواں دار اور بڑی ہنگامہ خیز تقریر فرمائی اور سنی کانفرنس کے اغراض و مقاصد پر تفصیل سے روشنی ڈالی علاب ان کے علاوہ وہاں پر صاحبزادہ سید حسین علی پوری صاحبزادہ محمود شاہ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ بزرگوں نے مسلم لیگ اور پاکستان کی حمایت پر پرجوش تقریریں کی اور حضرت امیر ملت اپنے صدارتی خطاب میں مسلسل دو گھنٹے تک مسلم لیگ اور پاکستان کی تائید میں گفتگو فرماتے رہے دو دسمبر انیس سو پینتالیس کو جھانسی میں سنی کانفرنس ہوئی اور اس میں یہ قرارداد پاس ہوئی کہ مسلمان جھانسی کا یہ جلسہ عام حضرت امیر ملت کو پیر جماعت علی شاہ صاحب کو امیر ملت تسلیم کرتے ہوئے ان کے سیلان کو کی دلی تائید کرتا ہے کہ ہم مسلم لیگ کی حمایت مطابق جب کہ مسلمانوں کی زندگی اور موت کا سوال ہے تو سب کانگریس سے اجتناب کریں اور سب کے سب مسلمان مسلم لیگ کی حمایت کریں سبحان اللہ اچھا جی سولہ جون انیس سو پینتالیس کو اے آر پی گراؤنڈ کمیلا میں صدر الفاظل نے بھی تقریر فرمائی بہت بڑا اجتماع ہوا اور آپ نے بھی حاضرین سے پاکستان کے مطالبے کے لیے جد و جہد کرنے کا وعدہ لیا اور اس کے علاوہ آپ نے باقاعدہ دورہ کیا بہت لمبا جس میں آپ Madras Kathiawad Junagadh Rajputana Delhi U P Punjab Bihar اور نہ جانے کہاں کہاں پورے ہندوستان میں غیر منقسم ہندوستان پاکستان میں آپ سفر فرماتے رہے اور پھر بارہ اگست کو انیس سو پینتالیس کو ڈھاکہ میں آپ نے ایک عظیم الشان اجتماع سے خطاب فرمایا تو یہ خیر سلسلہ جاری رہا ماشاء اللہ انیس سو چھیالیس کے آغاز میں بھی یہی ہوا آل انڈیا سنی کانفرنس کی ورکنگ کمیٹی کا اجلاس مراد آباد میں ہوا جس میں فیصلہ کیا گیا کہ کانفرنس کا ایک تاریخی اجلاس بنارس میں ستائیس سے لے کر تیس اپریل تک انیس سو چھیالیس تحریک پاکستانی حق میں بلایا جائے گا اور اس اجلاس کی کامیابی کے لیے سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے دن رات کام کیا اللہ اکبر اور مورخین نے لکھا کہ اجلاس کی ایسا کامیاب ہوا ماشاء اللہ کہ پاکستان کے حصول میں اگر پانچ سال لگتے تو آپ نے پانچ سال سے پہلے ہی اسے منزل مقصود تک پہنچانے میں کامیابی حاصل کر لی المختصر اس کانفرنس میں جو کہ حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ماشاء اللہ تین روزہ کانفرنس کی تھی ستائیس سے لے کر تیس اپریل انیس سو چھیالیس تک اس میں پانچ سو مشائق سات ہزار علماء اور دو لاکھ سے زیادہ عوام نے شرکت کی سبحان اللہ تو اور ہندوستان میں اس وقت دبدبا سکندری کے نام سے ایک اخبار نے پرانے اخبارات تو اس کی دس جون انیس سو چھیالیس کی اشاعت میں یہ موجود ہے کہ پٹنہ میں سنی کانفرنس ہوئی تو اس کانفرنس میں پانچ ہزار علماء اہل سنت نے لاکھوں مسلمانوں کے سامنے اپنا متفقہ فیصلہ دیا کہ ہم سب پاکستان بنانے کے حق میں ہیں اگر مسلم لیگ اور اس کی قیادت یعنی قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان بنانے کے مطالبے سے دستبردار ہو گئے تو بھی علماء اہل سنت اپنی کوششوں سے پاکستان بنائیں گے سبحان اللہ اور کیا لیں رحمت اللہ علیہ صدارت فرما رہے تھے چھیالیس ہی میں اجمیر شریف میں سنی کانفرنس ہوئی جس میں سید عالیہ رسول دیوان صاحب صدارت فرما رہے تھے اس کے بعد یو پی میں ہوئی اور ماشاء اللہ وی سبحان اللہ کراچی میں بھی جس کی صدارت شیر السنت علامہ غلام رسول قادری صاحب جن کا مزار سولجر بازار میں ہے اور ماشاء اللہ قادری مسجد کے نام سے بہت بڑی اور بہت مشہور مسجد ہے ماشاء اللہ اور الحمد للہ بارہا ان کے مزار کے قریب جو ہے وہ جانے کا اور نماز پڑھنے کا اور ان کے مزار پہ حاضری دینے کا موقع حاصل الحمد للہ اور کراچی کی جو سنی کانفرنس تھی اس کی صدارت تو جناب شیر علیہ سنت علامہ غلام رسول قادری صاحب نے کی اور اختتامی دعا علامہ عبد الحمد بدایونی صاحب نے اچھا جی اسی طرح سالانہ اجلاس جو تھا انیس سو چھیالیس کا سنی کانفرنس کا وہ شاہجہانی مسجد اجمیر شریف میں ہوا پانچ اور چھ رجب کو ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ اس کے موقع پر اور محدث اعظم ہند رحمتہ اللہ تعالی علیہ محدث کچوچی رحمت اللہ علیہ نے اپنے صدارتی خطبے میں فرمایا کہ المشا کل کنک واحدہ میں ان کے الفاظ سنا رہا ہوں تمام کے تمام مشائق ایک ہی جان ہے ہمیں یہ کر کے دکھانا ہے اور ان پاکوں کا پاک عزم یہ ہے کہ رفتہ رفتہ ہندوستان کو پاکستان بنا کر دکھانا ہے یہی علماء اور مشائق اور ان کے برگزیبہ عزائم اور ارادے ہیں جن کا نام آل انڈیا سنی کانفرنس یا جمہوریت اسلامیہ ہے اور جس میں اس وقت تک صرف علماء اور مشائق کی تعداد بیس ہزار سے زیادہ ہے اور اس سنی کانفرنس کا آج خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کی چوکھٹ پر جلسہ صرف اپنے خواجہ اجمیری کے حضور حلف و وفاداری اٹھانے کا ہے سبحان اللہ محدث اعظم کے الفاظ تھے اچھا جی تیس اپریل انیس سو چھیالیس آل انڈیا سنی کانفرنس جو ہو رہی تھی میں نے آپ کو بتایا اس کے اندر یہ اعلان کیا سارے سنی علماء نے کہ علماء و مشاق سنت اسلامی حکومت کے قیام کی تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہیں اور یہ اپنا فرض سمجھتے ہیں دوبارہ کہہ رہا ہوں اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ایسی حکومت قائم کریں کہ جو قرآن اور احادیث کی روشنی میں فقہی اصولوں کے مطابق ہوں تو جناب ان مسلمانوں نے ان سنیوں نے الحمد ان لیڈروں نے ان قائدین نے پورے ہندوستان میں تہلکا مچا دیا اور ایسا انقلاب برپا ہوا واہ واہ واہ سبحان اللہ آپ کو یہ تو معلوم ہے نا تحریک آزادی کے سب سے پہلے شہید کون تھے علامہ فضل حق خیر آبادی اور جزیرہ ان پانی میں آپ جو ہے وہ آپ کا انتقال ہوا اسی طرح شہن شاہر سنت علامہ کفایت علی کافی سبحان اللہ ان سے کون واقف نہیں ہوگا ان کے بارے میں تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ علامہ کفایت علی کافی نعت گوئی کے بادشاہ ہیں اور میں ان کا وزیر ہوں سبحان اللہ تو یہ بھی <clears throat> سنی عالم علامہ کافی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی شہید کیے گئے تحریک آزادی کے لیے ٹھیک ہے نا تو بہرحال اس وقت کے جذبات بڑے بلند تر تھے اور کیا بات ہے پاکستان بنانے کے لیے جن مسلمانوں نے قربانیاں دیں ان کی کم سے کم تعداد بیس لاکھ تھی بیس لاکھ سے زیادہ عوام نے اور اور چودہ اگست انیس سو ستاسی کو اگر آپ ماشاء اللہ سبحان اللہ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ چودہ اگست انیس سو ستاسی کو حکومت پنجاب نے امیر ملت قائد اہل سنت پیر جماعت علی شاہ صاحب کو تحریک پاکستان میں خدمات جلیلہ جو ان کی تھیں اس کا اعتراف کرتے ہوئے تحریک پاکستان ایوارڈ بھی دیا ہے تحریک پاکستان ایوارڈ ایسے نہیں مل گیا نا انہیں تو ماشاء اللہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سچ کو مان لیتے ہیں اس تمام کے باوجود باہر حال الحمد للہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا ماشاء اللہ ان بزرگوں کی محنت رنگ لائی اور پاکستان کا قیام عمل میں آ سکیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اسلامی نظام نافذ نہیں ہے قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی بہت مرتبہ اپنے جلسوں میں اس عزم کو دہرایا کہ پاکستان کو کسی نئے قانون کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس قرآن مجید کا قانون موجود ہے قرآن قرآن پاک قرآن محترم ہمارے پاس قانون کے طور پر موجود ہے اور نظام نظام مصطفیٰ ہے یہ قائد اعظم نے کہا کئی مرتبہ کہا ریکارڈ پر یہ باتیں موجود ہیں جو میں نے آپ کو گزارش کی قیام پاکستان کے بعد انیس سو اڑتالیس میں علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ علامہ رحمۃ اللہ علیہ مفتی محمد عمر نعیمی رحمۃ اللہ علیہ مفتی حکیم غلام معین الدین نعیمی رحمۃ اللہ علیہ یہ سب حضرات جو ہے وہ دلی سے بذریعہ طیارہ پاکستان تشریف لائے اور یہاں پر انہوں نے اسلامی دستور کے نفاذ کے لیے نظام مصطفیٰ کے لیے قائد اعظم سے لیاقت علی خان سے اور دیگر جو بڑے بڑے لوگ تھے پاکستان کے ان سے ملاقات بھی کی تبادلہ خیال بھی کیا اچھا صدر اللہ فاضل کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تو آپ کو فوراً مراد آباد واپس جانا پڑا اور پھر آپ کا بہرحال انتقال بھی ہو گیا ماہ ستمبر میں انیس سو اڑتالیس میں قائد اعظم بھی ان کا بھی وشال انتقال ہو گیا وہ بھی چلے گئے دنیا سے تو باہر کیا نے پاکستان رہے ہی نہیں وہ پاکستان آزاد کروانے کے کچھ عرصے بعد ہی جو ہے وہ یہ سمجھیے بہت جلد جب تک کہ وہ اپنا کام مکمل کرتے اس دنیا سے تشریف لے گئے اور اکاویر اہل سنت کی بڑی تعداد وہیں رہ گئی کیونکہ وہاں ابھی علماء کی بہت بڑی معافی تعداد وہاں بھی عوام کی بہت بڑی تعداد تھی ہندوستان میں ان کی تربیت کے لیے بھی بہرحال رہنا ضروری تھا تو یہ جو پاکستان تھا یہ ان لوگوں کے ہاتھ آیا کہ جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں ہی نہیں دیکھی اور پاکستان کے ساتھ میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں پاکستان کے ساتھ یہ مستقل بنیادوں پر کھلواڑ کرتے رہے پاکستان کے دستور کو انہوں نے پہلے تو بننے نہیں دیا اور جب بنتا رہا تو اس کو بار بار بناتے رہے اور باہر علماء علیہ سنت ہی کی کوشش ہوتے انیس سو تہتر میں ہمیں ایک ایسا آئین مل گیا کہ جو نظام مصطفیٰ سے قریب تر ہے جس میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا اور ایک مسلمان کی تعریف بیان کی گئی اور ہمارے اس پاکستان کا مکمل نام بیان کیا گیا اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں تھا باتیں بہت ساری سنت بیس لاکھ سے زیادہ شہداء کا خون شامل ہے میرے بھائیوں یہ پاکستان ان مسلمانوں کی ان شہداء کی امانت ہے علماء اہل سنت کی بات کرنے کی سازشیں کی ہیں اس ملک میں رہ کر اس ملک سے صرف مال شہرت دولت کما کر پاکستان کو بدنام کیا ہے اس ملک میں قوم پرستی کی لسانیت کی بنیادیں ڈال دی ہیں پنجابی بھائیوں کو مہاجروں سے لگا دیا ہے سندھیوں کے دلوں میں مہاجروں کے خلاف تعصب ڈال دیا ہے پنجابیوں کو پنجابی بھائیوں کو مہاجر بھائیوں کے خلاف اکسا دیا ہے حالانکہ بحیثیت مسلمان ہم سب ایک ہیں اور ہم نے یہ وطن عزیز پاکستان اسی نظریے پر حاصل کیا ہے کہ ہم ایک مسلمان کی حیثیت سے اس دنیا میں اس خطے میں اپنا وقت گزاریں گے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نظام کی سربلندی کے لیے کام کریں گے قبائلیوں کو دیکھیے تو انہیں بھی پاکستان کا دشمن سمجھا جانے لگا ہے اور نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے اللہ سرماض اللہ ایک جگہ میں نے پڑھا کہ یہاں تک لوگ کہیں مطلب ہمارے ہی بلوچستان کے بھائیوں کے ساتھ دیکھیں کتنا استحصال ہو رہا ہے بس اللہ کرے کہ ہمارا وطن عزیز جو ہے وہ مستحکم ہو جائے اور سب بھائی یہ سمجھنے لگیں یہ مان لیں اندر سے مان لیں کہ ہم بحثیت مسلمان ایک قوم ہیں ہماری زبان کیا ہے ہماری بول چال کا انداز کیا ہے ہم رہتے کس خطے میں ہیں یہ سب ہمیں بھلا دینا چاہیے جب ہم نے اللہ کو ایک مان لیا ایک اللہ کے ماننے والے ہو گئے ایک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتی ہو گئے اور ایک ملک کے رہائشی ہو گئے تو اور مزید ہمیں کیا چاہیے ہماری اخوت کے لیے ہماری بھائی چارگی کے لیے یہ بہت ہے بس آج کا پیغام یہی ہونا چاہیے ہر ایک کی طرف سے کہ پاکستان جن مقاصد حسنا کے لیے حاصل کیا ہے ہمیں ان مقاصد حسنا کو پورا کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے اور اس کا آغاز اپنی ذات سے کرنا چاہیے سب سے پہلے ہم میں سے ہر ایک کو سب سے پہلے ہم میں سے ہر ایک کو اپنی ذات پر مقاصد پاکستان مقاصد اسلام یہ ہے کہ ہم بامقصد انسان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور میں نے بالکل ابتدا میں کہا تھا کہ ہم میں سے ہر ایک کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرے بندگی ایسی کرے جیسی بندگی اللہ اور اس کے حبیب کی پسند ہے اللہ اور اس کے حبیب کی رضا ہے تو وہ بندگی ظاہر ہے اس بندگی کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم اس مملکت داد جیسے ہم نے اللہ اور اس کے رسول علیہ صلاحت والسلام کے نظام کی سربلندی کے لیے حاصل کی ہے اس میں وہی نظام قائم کرنے کی کوشش کریں اور سب سے بڑھ کر اور سب سے پہلے یہ نظام اپنی ذات پر نافذ کریں اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو ہمارا مدن کی توفیق عطا فرمائے اور اب تک ہمارے بھائی بہن جو بھی اس دنیا میں پاکستان کے مقصد کے خلاف چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ہے وہ اقلی سلیم عطا فرمائے ہمارے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرت فرمائے اللہ کی بارگاہ میں بہت سی دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ یقیناً ہم سب کے دلوں کی حاجات کو دلوں کی تمناؤں کو دلوں کی آرزوؤں کو جانتا ہے اللہ پورا فرمائے آپ حضرات سے یہی گزارش ہے کہ اپنے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے ہمارے لیے سب مسلمانوں کے لیے اور خاص طور پہ پاکستان کے لیے بہت دعا کریں اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہم سلامتی کا گہوارہ بنائے ہر قسم کی تکلیف اور پریشانی سے بچائے پاکستانیوں کو مسلمانوں کو خواب جہاں کہیں بھی ہو اور آزادی میرے بھائی بہت بڑی نعمت ہے اس پر اگر گفتگو کی جائے تو یہ بھی بہت بڑا ایک مطلب یہ کہ ایشو ہے موضوع ہے آزادی پوچھنی ہے تو کشمیر کے مسلمانوں سے پوچھیے آزادی کی قدر جاننی ہے تو فلسطین کے مسلمانوں سے پوچھیے آزادی کی کے بارے میں سننا ہے تو بوزنیا اور چہزیاں میں جو ظلم ہوئے ہیں ان ظلم کا شکار لوگوں سے پوچھیے آزادی کا پوچھنا ہے تو احمد آباد میں جو مسلم کش فسادات ہوتے ہیں اس میں جو مسلمان تکلیف میں رہتے ہیں ان سے پوچھیے اللہ تعالیٰ ہر مقام پر ہر جگہ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے جزاکم اللہ خیرن کثیرن دائمن ابدا جزاک اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے جو بھائی گفتگو کرنا چاہیں تشریف لائیں اور مجھے کچھ موقع دیں گے بتانے قادری صاحب جی جی غلام رسول قادری صاحب ٹھیک ہے اچھا تو وہ جو ہے مطلب حضرت پاکستان اسٹڈیز میں آپ نے بھی پڑھا ہوگا اور اس میں جو ہے مطلب آپ دیکھیں تو اہل سنت کا نام کہیں بھی نہیں آتا علماء مشائق کا نام آتا ہے مگر کسی بھی سنی عالم کا میں نے تو کہیں نہیں پڑھا اور مطلب یہ ایک بہت جو ہے مطلب اب جس طرح یہ ہسٹری جو بھی آپ نے بتائی اور جس طرح اہل سنت کی کتب میں ہوتی ہیں اتنی بڑی قربانیاں اور پھر آخر کیا وجہ تھی کہ جب پاکستان بنا تو لٹریچر پہ بد مذہب رہے تو آخر یہی وجہ میں بتاؤں کہ یہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آخر کیسی ایسی وجہ تھی کہ بنانے والے جو ہے مطلب ایک دم سے ہٹ گیا اور جو مخالفت کر رہے تھے انہوں نے وہ ٹیک اوور کر لیا یہ کیا گیم ہو گئی اور اس کی وجہ سے ہم سب سے بڑا نقصان ہمیں اس پر آگے ذرا کلام فرمائے اور نہیں پائے ہم میچور نہیں ہو پائے تھے لیکن حضرت اس پہ کلام تو فرمائے کہ مطلب آخر کیا وجہ تھی یہ بھی تو ہسٹری ہوگی نا اس کی بھی تو ہسٹری ہوگی آخر کیا وجہ تھی کہ ہم اتنے جو ہے میچور نہیں ہو پائے حالانکہ ہم بتا رہے ہیں جی ہماری اتنے لاکھ ہم نے لوگوں کا جلسہ کیا اتنے علماء اکرام موجود تھے اتنے ہزاروں کی تعداد میں علماء اکرام اتنے جناب جو ہے مطلب سنی جو ہے مطلب وہ موجود تھے لیکن پھر ایک دم دم سے وہ ٹیک اوور یہ وابی دیوبندی اوپر آگے بیٹھ گئے جماعتی آخر یہ کیا وجہ ہوئی اس میں مطلب گفتگو کرنا چاہیے تاکہ ہماری تھوڑی سی غیرت جاگ اٹھے آئے سان بھائی السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرح ایک دوسرے کو کاٹے بھی ہیں یہ مسئلہ اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ چونکہ اہل سنت و جماعت جو ہیں الحمد شروع سے بہت ہی وہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی ایک جماعت یا ایک گروہ جب اکثریت میں ہوتا ہے نا تو وہ عموماً جو ہے وہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے وعلیکم السلام وہ یہ سمجھتا ہے بھائی ہم جو ہیں ہم تو الحمدللہ اکثریت میں ہیں اور ہمارا کوئی کیا جناب بگاڑ سکتا ہے اور ہاں ریلیکس ہو جاتے ہیں ریلیکس ہو گئے بالکل ہم جو ہے وہ ایک طرح سے جو ہے او ہو یہاں پر ایک اور دھماکہ ہو گیا اچھا آپ آئیے مائک پر آئیے جی بہت شکریہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ چلے میں عرض کرتا ہوں دیکھیں قربانی امریکہ سنیوں نے دی اور مسلمان ہی شہید ہوئے سنی ہی شہید ہوئے اور بڑے مسائل رہے لیکن میرے بھائی ہوا کیا دراصل چونکہ مسلمان جو تھے وہ مسلم لیگ میں تھے اور بد مذہب جو تھے وہ کانگریس میں تھے پیسہ ویسا بھی خوب ملتا تھا ان کو ہندوؤں سے بھی کھاتے تھے اور عیسائیوں سے بھی کھاتے تھے انگریزوں سے بھی کھاتے تھے ہر طرف سے پیسہ بھی تھا اور پھر یہ کہ انہوں نے جو ہے وہ مشنریز کے جو اسکول تھے یہودیوں کے ان میں انہوں نے اپنے لڑکوں کو پڑھایا اپنے لوگوں کو پڑھایا تعلیم یافتہ بنایا پاکستان بنا تو پاکستان کے دعوے دار بن کر یہاں آ گئے قربانیاں بیچارے سارے سنی مسلمانوں نے اٹھائی اور اس وقت آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے جی میں نام بتا چکا ہوں فضلہ خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ کالا پانی کے اندر شہید ہوئے اور دوسرے میں نے آپ کو نام عرض کیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو ابھی عرض کر دیتا ہوں جس میں بزرگ کا بھی میں نے آپ کو عرض کیا ہاں علامہ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی شہید کر دیے گئے تحریک پاکستان میں کام کرنے کے حوالے سے ٹھیک ہے اور باقی الحمد اللہ رب اور میں نے تو سوال یہ ہے کہ میرے بھائی ان کی سن اٹھارہ سو ستانوے سے جو ہے وہ سنی علماء کی تحریک کا آغاز ہو چکا تھا جبکہ اعلی حضرت نے دو قومی نظریہ پیش کیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد پاکستان بننے تک ان کی جو ہے وہ خدمات رہی ماشاء اللہ لیکن پھر چونکہ آپ جانتے ہیں کہ سنی جو تھے وہ بیچارے بظاہر دنیاوی علوم کے ماہر نہیں تھے پڑھ نہیں پائے تھے جب پاکستان آزاد ہوا پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو بد مذہبوں نے پاکستان کی جو ظاہر ہے پڑھے لکھے تھے اور اپنے آپ کو انہوں نے مسلمانوں سے لائل مسلمانوں سے مخلص بھی ظاہر کی کانگریس کے اور اسی طرح انگریزوں کے جی جی جی بلکہ میں آپ کو کروں اس دور میں تو یہ لفظ جو آپ نے لکھا یہ اور ایک اور لفظ یہ گالی کہلاتے تھے ٹھیک ہے نا الحمد تو یہ یہ گالی کہلاتے تھے کہ یہ تو اگر کسی کو کہہ دیا جاتا تھا تو وہ سمجھتا تھا اس کو بہت بری کوئی بہت بڑی گالی دے دی گئی ہے تو یہ نام تو وہ اپنے رکھتے بھی نہیں تھے جی ہاں اب آگے کیا ہوا جناب آگے ایسا ہوا کہ چونکہ یہ پڑھے لکھے تھے اعلیٰ عہدوں پر قابض ہوئے اور نصابی سرگرمیوں میں بھی انہوں نے جو ہے وہ شمولیت اختیار کی کیونکہ مشنری اسکولس کے پڑھے ہوئے تھے انگریزوں کے ساتھ رہے ہوئے ہوئے تھے اس لیے انہیں پتا تھا کہ جناب قوموں کو جو گمراہ کیا جاتا ہے وہ ان کے تعلیمی نصاب سے گمراہ کیا جا سکتا ہے تو انہوں نے تو گمراہ کرنا تھا حقائق کو مت کرنا تھا تو انہوں نے کیا کیا کہ جو اصل رہنما تھے اصل قائدین تھے مسلمان جو پاکستان اصل بنانے والے تھے جو تکلیفیں اٹھانے والے تھے جنہوں نے قربانیاں دی تھیں ان کے نام اور ان کی تفصیلات کو مسخ کر کے اور ایسے لوگوں کو انہوں نے ہیرو کے طور پر پیش کیا کہ جو پاکستان کے مخالفین رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی تو اس لیے میرا خیال ہے اب تو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ایسا کیوں ہوا اور ہم میچور نہیں تھے واقعی نہیں تھے اور یہ حسان بھائی نے بھی جو بات کہی بالکل ٹھیک کہی کہ جو اکثریت ہوتی ہے میجورٹی ہوتی ہے وہ عام طور پہ بکھری ہوئی ہوتی ہے اور اقلیت ہمیشہ جو ہے وہ مجتمع ہوتی ہے ایک جگہ جمع ہوتی ہے اور وہ پالیسی ساز بھی ہوتی ہے عموماً ایسا ہی ہوتا ہے تو ظاہر یہ اقلیت تھے اقلیت ہیں اور انشاءاللہ شاء اقلیت رہیں گے تو انہوں نے جو ہے وہ بڑا پلان کر کے اور بڑے طریقے سے جو نا وہ قبضے کیے ہم لوگ تو بےچارے غریب تھے سب سنی مسلمان یہاں آئے تھے لوٹے پٹے پریشان حال ہمیں تو مہاجر کیمپوں میں میں ابھی بھی جس علاقے میں رہتا ہوں یہ علاقہ پاکستان کے ابتدائی مہاجر کیمپ میں سے ایک ہے ٹھیک ہے نا یہاں پر انہیں الاٹ کیا گیا تھا کہ جو ہندوستان سے آئے تھے اور ہمارے بھی دادا جو ہے وہ ہندوستان سے یہاں مائگریٹ کر کے آئے تھے اور میرے والد صاحب بتایا جاتا ہے کہ اس وقت ایک مہینے کے تھے جب یہ لوگ مائگریٹ کر کے یہاں پاکستان آئے ہیں نہیں اورنگبی ٹاؤن نہیں ہے میرے بھائی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جناب تو کراچی میں ایسے بہت سارے علاقے ہیں کہ جہاں مہاجروں کی آبادی تھی مہاجروں سے مراد ہجرت کر کے آنے والے ورنہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہم ہر طرح کی لسانیت کے ہر طرح کی قومیت کے خلاف ہیں ہم ایک قوم ہیں اور ہماری قوم کا نام مسلمان ہے ٹھیک ہے جناب تو میرا خیال ہے بات ختم ہو گئی ہوگی آپ سمجھ بھی رہے ہوں گے انشاءاللہ شاء اللہ گفتگو کرتے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ آپ آئیے حسان بھائی کچھ بات کر رہے تھے اس کے اوپر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت آپ نے بالکل بالکل صحیح فرمایا اور جس علاقے میں مطلب میں بھی آپ ہی کے تقریباً ایریا میں ہی رہتا ہوں اور ہم لوگ جو ہیں وہ مطلب مطلب میرے ڈیڈی بتاتے ہیں کہ نشتر پارک میں جلسہ ہوا تھا مسلم لیگ کا اور اس وقت قائد اعظم آئے تھے تو مطلب بہت چھوٹے تھے انہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے اعظم کو اور جو ہے انہوں نے جو ہے مطلب مجھے یہ بات بتائی تھی اور ہم جو ہے مطلب وہاں پر اچھا دادا ملے تھے اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو خیر جو ہے مطلب میں انشاءاللہ پھر آپ کو بعد میں بتاؤں گا سوری خیر جو ہے حضرت یہ تو بات جو ہے مطلب چلے سمجھ آ گئی اور اتفاق کی بات ہے کہ اعظم کا بھی انہی دنوں میں مطلب انتقال ہو گیا تھا اور وہ اس کے بارے میں کافی رومرز بھی ملتے ہیں کہ قیضم کو زہر دیا گیا یا جو بھی ایکس زیڈ ہوا معاملات اور پھر انہیں دنوں میں جو بڑے بڑے جیسے لیاقت علی خان کو بھی جو ہے مطلب شہید کر دیا گیا تھا اور اسی طرح جو جو پاکستان بنانے میں جن جن لوگوں کا ہاتھ تھا ان کو ایز مطلب لگتا تھا کہ پلان کے طور پر ان کو جو ہے مطلب سائڈ پہ کیا گیا اور پھر ٹیک اوور کر لیا گیا یہ کچھ مطلب اس طرح کی لگتی ہے اور پھر جو یہ ہسٹری اور یہ جو نصاب وغیرہ جو بھی اسکولوں کے اندر ہے وہ حقیقت ہے یہ بات میں نے اسی لیے کہی پتا تو مطلب تھی ہمیں بھی لیکن چاہ رہے تھے کہ ذرا مطلب اس پر گفتگو ہو اور چونکہ جب ایسی باتیں پتہ چلتی ہیں تو انسان کو تھوڑا سا جذبہ مطلب ملتا ہے کہ حقیقت ہے کہ سنی جو ہے ختم کر دی گئی جی بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا اور یہی بات یہی وجہ تھی کے سنیوں کا جو نام تھا جو اصل نام تھے وہ مطلب سائڈ ہو گئے ان کو تو پتہ ہی نہیں لوگوں کو اور جو مطلب فیک تھے وہ انہوں نے اپنے نام ڈال دیے اور جناب وہ آگے آ گئے اور یہ جیسے ابھی بھائی نے مطلب مدینہ یاد آتا ہے بھائی نے کہا کہ یہ حسین احمد مدنی اور مفتی کفایت اللہ یہ جناب انہوں نے ڈیمانڈ کری تھی قائد اعظم سے کہ ہم اتنے پیسے دو تو ہم جو ہے مطلب مسلم لیگ میں آئیں گے ورنہ ہم کانگریس میں ہی رہیں گے تو یہ اتنے جو ہے مطلب اتنے جو ہے مطلب یہ یہ دیوبندی اور یہ وہابی جو ہیں اتنی خبیص قوم ہے کہ یہ تو تھے ہی کانگریس کے ساتھ یہ تو تھے ہی جو ہے مطلب گاندھی کے ساتھ یہ تو پاکستان کے ہمیشہ خلاف ہی رہے ہیں اور آج جو ہے یہ پاکستان کی بات ہے بلکہ آج بھی حقیقت ان کی کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ جس طرح سے انہوں نے پاکستان کی مخالفت کی ہے جس طرح سے یہ جڑوں کو کاٹ رہے ہیں جس طرح سے یہ آج بھی جو ہے مطلب انگریزوں یہود و نصارہ کے ساتھ اندر اندرونی طور پر جناب یہ ملے ہوئے ہیں ان سے کس طرح فنڈ کھا رہے ہیں آج یہ کچھ دنوں پہلے ہی جو ہے یہ ہلری کلنٹن نے یہ بات جو ہے مطلب اپنی جو ہے اس کے اندر بولی کانفرنس کے اندر کہ یہ we are supporting Wahhabism from from thirty years تو اس میں جو ہے مطلب یہ حقیقت ہے کہ یہ اور ان کی ابھی جو ہے یہ ساری باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں جو بندی بھابھیوں کی اور یہ کس طرح جو ہے مطلب اسلام کو بدنام کر رہے ہیں اسلام کو جو ہے ختم کر رہے ہیں یہ اصل میں سب سے بڑے دشمن ہے اسلام کے کیونکہ جو اپنا لباس پہنا ہوا ہوتا ہے وہ سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے تو یہ جو ہے مطلب حضرت پاکستان جو ہے ابھی وہ ایک مجھے تھوڑی دیر پہلے میں سن رہا تھا کہ وہ ایک بنگالی آیا تھا اور وہ بحث کر رہا تھا یہاں پہ وہ کہہ رہا تھا کہ قائد اعظم نے غلطی کی پاکستان بنا کے یہ کیا وہ کیا وہ اپنی نظریے بتا رہا تھا حالانکہ یہ سوچا جائے یہ سوچا جائے کہ ہمیں پاکستان ملا ٹھیک ہے پاکستان بنایا گیا اور آج پاکستان کی جو بھی پوزیشن ہے لیکن ہم اگر دیکھیں کہ اسلام کو پاکستان سے کیا فائدہ ہو رہا ہے اگر اس بات پہ دیکھا جائے تو سب سے بڑا جو پاور اسلام کو ملا ہوا ہے پاکستان کے ذریعے وہ یہ ہے کہ وی آر نیوکل اسٹیٹ ہمارے پاس نیوکلیر پاور ہے کرتبا کہتے ہیں سنی جیکب آباد میں امریکن کے ساتھ لڑتے شہید ہوئے امریکن کے ساتھ لڑتے ہوئے یہ کون کون سی اسٹوریاں مقام سے متاقت صاحب آپ کون کون سی اسٹوریاں سنا رہے ہیں آپ تو جو ہے مطلب اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں جو ہم نیوکلیر اسٹیٹ ہے اور وی آر انوینسیبل اور ایک جو نیوکلیر اسٹیٹ ہوتی ہے دنیا کے اندر صرف ایک واحد پاکستانی کنٹری ایسا ہے جو کہ مطلب نیوکلیر رکھتا ہے آج سعودیہ کو دیکھ لیں کتنا جو ہے وہ اس کے پاس پیسہ ہے اور ایسے ایسے کنٹریز ہیں جو پاکستان بننے سے پہلے سے موجود مگر وہ آج جو ہے وہ مطلب ان کے پاس نیوکلیر پاور نہیں ہے وہ وہ آج بھی انگریزوں یہودیوں کے کسی نہ کسی زاویے سے غلام ہیں ٹھیک ہے ہم اتنے پاورفل نہیں ہیں مگر ہم اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں ہماری سب سے پاورفل جو ہے وہ آرمی ہے ہم ہی وہ جو ہے مطلب کنٹری ہیں جو ایک یہود و نصارہ کی مطلب آنکھ میں آنکھ ملا کر اس سے بات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس وسائل اتنے نہیں ہیں لیکن جب بات آئے گی لڑنے پر تو دیکھا جائے گا دنیا مانے گی اس بات کو کہ کون سب سے زیادہ جو ہے وہ مطلب کس قوم میں سب سے زیادہ غیرت ہے اور کون سی قوم جو ہے نا وہ لڑ سکتی ہے تو اس لیے جو ہے مطلب اسی لیے we are proud to be Pakistani اور ٹھیک ہے ہمارے ساتھ جو بھی مسائل رہے جو مطلب خراب حکمران آتے رہے جن کی وجہ سے مسلمان جو ہے وہ مطلب اسلام کو اتنے فروغ نہ مل سکا لیکن پھر بھی الحمد کہ ہم جو ہے مطلب آزادی کے ساتھ مطلب اذانیں تو دی جاتی ہیں آزادی کے ساتھ نمازیں تو پڑھی جاتی ہیں آزادی کے ساتھ اپنا مذہب تو کے پر تو بات کی جا سکتی ہے ہم جو ہے مطلب مسائل کا شکار ہیں ٹھیک ہے لائٹ کی پرابلم ہے اور بھی بہت ساری پرابلم ہیں مگر سب سے بڑی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام پر ایک ملک عطا فرمایا ہے اور ہم جو ہے مطلب آج دنیا کی جو بھی پوزیشن رہے ٹھیک ہے لیکن ہم کم از کم اگر کوئی مطلب لڑنے پر بات آئی تو وہ پاکستانی وہ کنٹری ہوگا جو سب سے آگے ہوگا اور اسی سے لڑنے میں ہی سب سے زیادہ یہود و نصارہ کو ڈر لگے گا اور یہی وجہ ہے کہ یہ ہم سے گھبراتے ہیں اور اندرونی طور پہ ہمیں کمزور کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم سے ڈائریکٹلی لڑ نہیں سکتے ان کو پتا ہم سے لڑیں گے تو دنیا کو سب سے بڑا نقصان ہوگا تو اسی لیے یہ ہمیں اندرونی طور پہ کمزور کر کے اور پھر ہمارے لیے جو ہے نا پوزیشن جو ہے وہ یا Ibrahim you are in we have open this room because this is our celebration fourteen August of Pakistan national day of Pakistan why we have open this room okay sit and listen to us جزاک اللہ کثیرہ بھائی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اچھا دیکھیں یہاں پر بہت سی باتیں ٹیکس میں کی جا رہی ہیں کوئی کہہ رہا ہے ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ڈالر لیتے ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب جو ہے وہ اس کی باتیں یہاں پر جو ہے مختلف انداز لوگ بات کر رہے ہیں آپ نے کبھی انگریز کی مخالفت نہیں کی کی ہو تو بتا دو please no abuse stuff thank اچھا انگریز کی مخالفت نہیں کی چلے جی ابھی ہم انگریز کی مخالفت کرتے ہیں ٹھیک ہے انگریز کی مخالفت کرتے ہیں چلو وہی سب تیار ہو جاؤ وہی سب ہینڈ ریس کر لیں سب انگریزوں کی مخالفت کریں گے ٹھیک ہے نا اچھا جی دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہود و نصارہ پہ لانت یہود و نصارہ پہ لانت انگریزوں پہ لانت